گزاروں کا ماتم حسینی عطا گزاروں کا ماتم حسینی عطا گزاروں کا ماتم حسینی کا بلا فن کر بلا فنکر بلا کی زمین پر جو ہے بے کفن بلا

بڑے ہیں کر رہی ہے بہاروں کا ماتم عطا گزاروں کا ماتم عطا گزاروں کا ماتم ذرا سر کا وقت آنے تو دی ذرا سنانے تو دیجے اندھیرا کرے گا ستاروں کا ماتم آنکھوں کی بوندوں نے کانوں سے گر کر گر آنکھوں کی بوندوں نے کانوں سے گر کر گی آنکھوں کی بوندوں نے کانوں سے گر کر گی آنکھوں کی بوندوں نے کانوں سے گر کر سکینہ تیرے